حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے حتیٰ کہ خراتے لینے لگتے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے وقی بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات سجدے میں نیند آ جاتی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو چوہتر